الباب السابع عشر وثلاثمئة باب العفو عن لغو اليمين وأنه لا كفارة فيه وهو ما يجري على اللسان بغير قصد اليمين كقوله على العادة لا والله وبلا والله ونحو ذلك لغو قسم کے معاف ہونے اور اس میں کفارہ نہ ہونے کا بیان اور یہ وہ قسم ہے جو بغیر ارادہ قسم کے عادت کے طور پر زبان پر آ جائے جیسے لا واللہ بلا واللہ اور اس قسم کے دیگر الفاظ قسم لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا اللہ تعالی نے فرمایا اللہ تعالی لغو یعنی لا یعنی قسموں پر تمہارا مواخذہ نہیں فرماتا بلکہ وہ ان قسموں پر گرفت کرتا ہے جن کو تم نے مضبوطی سے باندھا چنانچہ اس کا کفارہ دس مسکینوں کو درمیان درجے کا کھانا کھلانا ہے جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو یا ان کو کپڑے پہنانا ہے یا ایک گردن آزاد کرنا ہے پس جو اس کی طاقت نہ رکھے تو وہ تین دن کے روزے رکھے یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھاؤ اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو یعنی انہیں پورا کرو اگر گناہ کے کام پر نہ ہوں وعن عائشة رضي الله عنها قالت أنزلت هذه الآية لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم في قول الرجل لا والله وبلا والله رواه البخاری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ قرآن کریم کی آیت يؤاخذكم اللہ باللغو فی ایمانکم ایسے آدمی کے بارے میں اتری ہے جو بات بات پر بغیر ارادہ قسم کے کہتا ہے نہیں اللہ کی قسم کیوں نہیں اللہ کی قسم بخاری